تمام ملک دا عرب ملی جلی دی جی کہ بادشاہ ہو جی فور کی عوامیان بنو اور کیسے مختین بیت المان نہ دیوڑ کی یہ عورت ماں چلے تو مجھ دے پلانی پر سے ان کو اوغا متبیر سنت سے یار میں سستی بندہ کی راجی سستی رہا رہتا ہوں نے مانا آلو آیا میں سڑیا کو سست ہوں ویالو آیا میں سے تا داو ہم جزو تا کا پتہ چیز ہنفیم کرا حنفی مذہب کی کہ بہ عبادت کو جو تک رسی چاہ عبادت خوش ہونا نا میں کتاب مزوں سے نہ زمان مشکل ہوش ہوں بےدا تو صرف پریرا چراغ مزوں سے نہ زمان مزوش شو پریرا سڑیا دادا پار سڑی خوراک دور بوش دا خورا رہتا پریرا چسا میں حکم دادا روڑے خرا دے حکم <clears throat> چدام تباہ برباد کم نو دا ستا کو دے ملک سو خوش دے تو نہ ماؤ سوئی جمعہ ماں کراچا کی تقریر کو اب کے پنجاب کے راغلے دے ملک کے دائیں یو پہ کی ریت تھی طالبان کی ریز تھی کسر اللہ علیہ مبارک اللہ علیہ اور انابت پہ ابھی حق پر ڈیڑھ جی پکے کلک صفت خالو سفت ادارے سے حبازت پتہ ڈابر نے کیا پوکھڑی زما د دا امید دے کہ ان شاء اللہ ہدے بلا سے بہ کی اور سنت کو جناب رسول اللہ رسم ال کے خواہ اول منزل منظر سکڑے علم ختم دا دادا دین ختم شعرے دارجا خطرہ کے بات سواد کے میں اوکال تفیر کو میں ایلم نا جکشو مدینہ کے پرورشوں کو اور عراق ایران و تابیاری اکڑا ہندوستان لاگے تہذیب کو دیراک نہ پاسے کل ہندوستان لاگے تہذیب کو علماء پیدا کر نو کل کی ہندوستان دنیا پرس نو علم پاکستان پر ہال نو پاکستان مجان کے کل اقتدار اڑم شو اجمین جمع اشار اگر ماں پہ حالت کے دن خدمت بے کو اغیر سرٹیفکیٹ اغیر نے ماسٹری جوار ملیاں ماسٹران اسکول کے ورکر اور طالبان ایسپرسٹ اسی اڑا کو اور بےکار ہے تو اگر شو کے دلم علم نہ ختم دا کردہ ملیاں انگریز پتو سو حالت کے

اگے بازی را گئے اگے کے دین و علم ختم شاہ افغان گلوس چلا گئے مصنفین دنیا کے مشہور اپو جلد میں تصنیفات ہوں باغ عمل کے یہ مسلمان نش سے چروع علم اب ہم اقبر جماعتوں نے سب گردے اب عرب پیش عشرت اختری نے ختم کرے پاکستان نہ راوال ہندوستان راوال ہو تو پاکستان کے لیے کے نظر نہ پڑے گا چکم رہتا پتہ سے لالک ملک ہے شری چولہما جی ادھے عالم مرشیہ کے ویلو مٹی میں دباتی کی سمجھائے دوست کو گنجی نہیں علوم ہے یہ گنج در نہیں خار کے خخوئی زما دوستہ ہوں اس سے گرتا خور کے علم خزانہ تو اسپنوں دوسروں کا خی علم نہ کفائی گنجی نہیں علوم ہے یہ گنج در نہیں روزے ملک داخت قسمت کی ہے کہ علما پہ کڈیر دی عوام غیر روزے نہ داؤد ہوتا وقوع کہ ان شاء اللہ عیب اقرآن وقول دار جدا کم پیدا ہاتھ جن تباہ کرے برباد کرے دا پیدائش نہ ترمر کا پورے خلق جائلان شیرے دا امید کون دینا کہ ان شاء اللہ عزیز ملک صفائی بہت کی دے ل ڈرے جماعتوں جور کی اور کتاب چرمبے ادر رمبے حکم ہو اقراب اس میں رب کل دی خراب دالا کتاب و آ کتاب کتاب جور کی آ کتاب کہ پیغمبر بل امر کرے کہ مخلوق کا آیا زما کار دنیا کے ڈائرے و ان ازل قرآن دارے قرآن میں تاثر قوم کہ تاثر پدے ملک کے جب رات ادارے بہ گئی اور کے قرآن لبا وخور کئی اللہ دما کا سلوط فکرا کی دا جمع چار جوڑا کرے خدمت کرے اللہ تعالیم کی برکت وا واقعی خدا جموں حکام صحیح کی اور جموں علماء کا رش ہدایت ور کی جدید مسئلے تراشی واخر اللہ گرانا کو دیکھے جو پتہ آتا تھا ایوب خان دکان دکان تک خانے بازار بازار سے لگا رہا تھا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 نو متقدم خبر آسانی تھی یہ مسا کر دبر آسان ایک فل پہ سمجھا خبر تھی جی کمال کو زما جما جا میرے ساتھ ہو جمع خبر پہ جا دا شکر دے ساتھ چی نہ آ میاں نیچے جو صحاباؤں داد فرض ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو تو خبر ہو لگی خلافت پبارہ کے بعد خلط خبریں گڑے ہو جاتی میرا گئے اس کا حق کو موسم کی جس خبر کو کہ خلق دی اور زما کو خبر عمل کی صحابہ اور مشورہ اور تھا کہ جائے اوکار دے جمشیری کی راہ لینا گڑبڑ خلق جمع شعر اور یقین کل مصیر مت ہر الم کے بتانے میں خبر ہو سی اور مطلب باندھے وہ پوری سی مستدار شاہوں کو شدل کم آیا اور کرے کہ کم جنی من والے تو سے دے خبر ہوا ہے جمعباد سے جلد رہنما ہوئی کہ کل حضرت عمر میں جمعے کرا گئے مجھے وکیل عام سن ذکر کی دوا سب کنڈو کے دو نہ نہ بعد بعد زوال بحرت کی خبر لڑما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو خبر خبر گڑ خل کو کیا نہ پولا نہیں بولا ایک مطلب ابھی نہ پڑے گا امید نہیں کہ تا تو و خبر آپ صحیح طریقے کرے اور آگے جانے کے مقابلے لئی اور غلط مانا بچوانس لئی یاد چار زم رس درجے نہ کمی زم اور تاسو نمائندہ گانی ظفر قوم کنندی میں سبا تاثرا مداخل مشرت حوالے کی تاسو نے بخرائے تپوس کی سبا قیامت احمد کے کتاب مشران کی اور سبا جاتے من باقی کے ارے ہو گئے دشمن زمان و مسل دو اگر میرے بڑوں میں مل مانے گا استاد صاحب کل امن کو تبدیلی اور تو خبر کی اور اہم ہے اسکول کو استاد صاحب نے جو قرآن کامل کتاب تھی وہ تو یہ کامل کتاب کا مطلب فرق میں ہوئی اچھا اللہ ماشاء اللہ تعمیر کتاب مطلب ڈالے جدا دا سے کتاب دے کہ پدے کے رب العزت سے انسان نفس کا ذکر اصلاح رمن کے اصلاح دنیا جن سن کے توحید بیان کرے ادا اللہ اوال ہمارے پاس پیش کرے دار کے قرآن کی دام رانی ہمارا جو سڑے با تو جان سن صاف کرے اور آگے کے قرآن کے دارے مراتے بھی دکھے بعض و باز میں ذکر کی بعض پاسپا میں ذکر کری پر مقاصد مقصد کو اصل یو دے انسان تکمیل اور فلاح اسے تکمیل کی دنیا کی عغفا اخبار کی اوافیت کی نجات ہوئی کیا اصل مقصد تو دے مقصد اخباب و ذرائع وہ قرآن کریم کو اخباب اور ذرائع دے سورج میں اول کہ انسان ترقی کی پروسیس تو رکھی مابادی اور سفید کتاب والی بدلا مشکلات راضی اور دین جان قبور کی بدیر پیش کرے کہتابانی بدلے راضی بچ سکے مشران کا کبھی وائرس کر گئی تھی سبق دے لائے جمل کیا مکی یہ برو دمل کو برا پتا بارو بڑھتی وقال فلین قبر مروی کبھی جانا دین کو گنا آزاد کو مارے ماں ماپ چلا جائے حکم نہ جو سب لا ہو کر مصیبت جنو وال اسلام واقع جی کرا کی گئی غلط اللہ سستا عمری یہ سب مصیبت کر رہا ہے جو مصیبت نمونے ذکر کری کل کالو ہر رتو وقت بزی تب تجو ہر رتو ہو ابراہیم سہی منت نمک دے تو مہاجر رکھی یعنی خوبصورت کی کی کوشش یہ انسان رکھوالی انسان انسان سے بارش لوگ ترجیح احمد کر دو گئے سرینا کا کاج کاٹ ہر بماختی تو دنیا کے سوزن حملن حمل رہتے کاج ہوئی تو جو ہوں سب بھر رکھتے پیشتی زمانوں میں کانے بھی بجتی ہوئی میتھ گوڑا متحد سندر بات ہو گوڑا متحد ڈاکی کو موجود قرآن کی جس تحجیب انتظار سمے دہرین کی سوری بیان کری تھی سنما ہر ربی الفاظ ما ظهر منها وما اور کس والباقیہ وہ انتوں برلا عمارت یونیورسٹی سنسان کپور وال اللہ عمالا کا نس کا میگی تجھے ضرور کی جی فراس پا تو کیا خلق ہے اگر تجھے ضرور اس کی لوگوں کی جی کہ انسان کامتی بھی کہ کام کی نو کی بھی عتیب تھی آتی فرق کی افواہش ماں تو ہر من فرق ہے غلط ہوئی بوز حسد ریا کا قبر کی ہوئی وما تو ہرا سے پوری پرجی دیتی ہوتی بادل کی بھی الا کی شرط نہیں عادل کی بھی الا کی قسم و باغی نہیں عالم کی بھی الا کی مجل خبر تھی وان کا پور والا مالا اس کے پذیر سر خبر تھی نگا عالم دے دل دل جائے گی تکمیل جنت کا پائے گا جو کچھ دیکھتی

اور نقصی جدید وہ لا سنسو قبضہ لینا چاہیے مطلب دار ہے کہ انسانیت نہیں ہو تو کیا سر دیوان کی کی کو لاٹن کو فضل لینا چاہیے اگر کھلا بھائی بندی نہیں تو خلاف جو اور تو کھلا جو ہوگا دین کے دن دیکھو اصل ذکر کری وہ خاص گری ہو سکے یہ لحاظ بتاتے بتا دیں حقوق کی گزری ہوئی خزی هغه صورت کې د د دي کله کله یو ټول په اختیار لکھو ساری کے باور دا زیاته آپ وه په دنیا کې میراث کې حق نو حیثیت نو نو مستقل صورت صورت سی هغه یو سورت روا صورت ہوا د خزی حقوق د لکھ مهر د جاگے نکاح د نکال جاگے دین ضعیف یقین جی جی آس ہو گیا بلا تو سفا ہمارا میزات تو یا مجرم مجرم یا تین الفاظ حق ڈالے کہ بند کا جب کھانا کرا سکے افغان قانون کرے حقوق سار بلاسل ہر محرمات لین دین تجارت بھائی بندی جس سفر مرد کیا وہ مدرسیا ولدین آفت ایمان سے لاٹو جی ذکر کی میں کی اور رہا بلا تب خود والے کو سکوں جائے ذکر آ رہا تو چلے ظلم رضوان دے کو انصاف دے ان کو یقین سر دے انصاف ان کو سوا بنی کتاب ہوگی دفتر سے سر دے انصاف ان کو گاہک بدل تو بے خود سر دے انصاف ان کو لوگوں سے ہراسی کتاب سوا کی جب پلار بھی دیتی دی اکڑا دوست دے اکڑا نقطہ سے بدلا تب خود والے کو پران اور بھی زما مطلب دار ہے کہ قرآن دار سے کتاب تو وہی حفاظت تھا وہ بخاری درد ہے حبیب سے حجی کارک بنی چاہیے ہوں لگ گیا جو بنی چاہیے کے حقوق با ہم ہے مسلم کا کوئی حقوق ہوتا ہے زد عوام یہ ہوتا ہے تو قرآن نہیں معلوم اگر قرآن مطالعے نہیں معلوم آپ کو آپ کو کپ یہ مطلب جو کئی ہتا تو سیاسی ہونے اس تو قرآن معلوم نہ دے لاہور کے پڑوس کا جی ماں کے اسے سیاست کی طرح سے زمین محسوس ہوتے محساس بہت زیادہ کیا سیاست مانے جو حقوق حفاظت چلو قرآن صورت ہوئے گی سات میں پوری سو سے چلتی ہے مانگے گا پوجیبل ہے کہ ڈاکٹر نہیں ہوں علاج کے ماں سب کو نہیں من پاگل شہر ہوائی پور نہیں کیا بس قرآن کو نہیں عوام کہ اصلی سیاست اور چاہ چاہت الدین ہوئی کہ پکوان کی زدئی کو ذمہ سفرائی زدے فرائض و پارا منگ دے جد جہاز کی کہ منگ ہوتے سب دل کی جانے دا بہتر ہر تو پپل خیال نہیں کہ پرانے بہتر ہے پرانے بہتر ہے پرانے بہتر ہے بہتر اگر خلق میں سفرائی ہوتی ہے ادر کے بہتر ہوگی امت فمانا رجماعت پمانا رقائد فمانا جو مجھے قرآن پر نہمانوں کا استعمال کریں گے صورت عال عمران کے پمانا جماعت استعمال کریں گے کون تم خیر امت اور استعمال لفظ جراوڑے امر جراوڑے مانا استعمال کئی الب ہمیشہ بہترین کو جماعت وہ کتاب کے دا دو اصول کے دا دو اصول تاس کی ہے جو تاس خرید کو جی دو اصول و پابند اور ہمیشہ بنے تو شرط دے کتاب کے دا دو اصول تاہم انہوں نے بل معذور کو تنہا بنانے کتاب تو اللہ جی نے خرید بیان کی معذور ماں اور اس کا شریعت کی تم سے معذور اللہ اور لا دارے عمل کرے دارے خود نہ بتائے تنہا نہ دیں گی تناؤ نہ منفرد من نے کے نئے دن کے کم سے نیند رکھ سکتے رہتا اپنے راستہ تو قرآن اصلاحات کہ کرے ادا کی منائی متعددی نہ قرآن سزا دلہ کیا رسول لگائی مفسرین کے خلاف کئی کہیں یو آگے رہا وہ انا کے بڑوں مصداق ادارے داغی خلاف نہ خلافار دکھائی گئی لیکن بادشاہان ہوتے ہی کہ غلط اور سرے بغاوت سر کو جو بادشاہان فکون طریقے آپ سرکار تھے بعض خلق اور ماجب مخالف جسا قبائب کو دیا کا بازی دفع کی مخالف بعض خرف جیل کی اور بعض خلف گند کی مہلت محلت درپی

آپ کے ہو کا ہو لا کے قرآن آم ہے بلیچ ہاں، دے کہ بندہ دا نشی یہ بندرا مانی وہ کاغذیا ہو جیو لاس گوشت قرآن کے بلاگر باہر جائے گی جیسے مانی ضرور تھی مفسرین کروڑ مانے بھی سکتے جہازوں سنجے بھی پرانے لب ادار کراڑوں کی بہترین کتاب ہے نقصان عامل میں آنے لوگ معاشی راہ ہے رہے تقرار ہے بے دس راہ ہے لفظ لبز کرا چراغ نوجوان بہتر جماعت آ رہے زیادہ پریزوں شروع تو مکا رہی اور بہتر ہم معروف تھی روزے ردے امریک افراد اس وغیرہ کر دے دیتا کتاب لوگ عقیم سڑا درست ہو گیا تو درست ہو گئی السیام درست ہو گئے اول امر نے لگی اس وقت دادا کتاب امر معروف کی اول امر معروف ہے رد عوام کیا غمل کہ قدم پہ قدم آئی کے فساد ہو اور آزاد دینی ہو زیاد ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو دوسرا سر وہ سلمان ہونے دوں نہ باغ باغ بے چوار سے بادشاہ کے بے حق سے انسان حقوق کا لکھی اگر پر سمجھو اگر اللہ کا سمجھو فوج لو پولیس لو گولک نو دل ہو اور دولت اور کثرت فائدہ نہیں ہو حق فائدہ نہیں قرآن پکو منگ من علماء و حد نو براخت قدم قدم و کی شرک پما خدے دشن سمے نو سا شرک کڑھی جو ہے داو جدا پکوڑ من سے پور پن سو لما پاسم علاج جسم بھی جو ہو وہ آگے نہیں علاج جسم کو زبردست قرآن قرآن جو جو قرآن پوری سواد کرا دامت تباہی ہو اور انگریز پوری ملک مسلط کیو اگر دا کوشش کو تو قرآن دلانی تو قرآن ہے کہ خلق کوش میں سمپاتی کریے دیو جو جن انگریز باغتوں سے وکال سلطنت کی ہر پٹواری سے دا ہدایت ہو جس پل کری جس پر دیکھتے ہیں خانے یو خانے کے بہتر فل جین کے اوسط جین کے اوسان بہتر فلک کے آوانی زمیندار اور نما اور سب فلک کے کرتا ہے دنیا یو واقع فری سے اول خانہ کے قوانین دس جی اور جلد زمیندار زمدار تھے سب کو کے لیے سلطان لوہار داخل کو کیا زور میں متعلق درجہ ہوا اپنا دلیل بڑی دلیل کی کیے اور بڑی دلیل سے ساکی میں آپ ملا دی کر کو جاؤ رہا ڈاکٹر انگریز کو تھا اخارا کو تم سندھی آ کے صاحب رہ کے اور اس کو یعنی پرانے دور دلیل کرو دونوں پنور ملا تباہ جامع العلوم جامع المعقول اور میں پوروں کو لیکن تو قرآن والا شیخ لقب قرآن قرآن حالانکہ تب لبھی ارانچے قوران سے پور اور امید والا سے کما کرے ہوا نتیجہ دار والا ختم یہ ہاں، قرآن بند رات سجی سبھی تھوڑی جملہ قول نس قصیر تبدیل قول آسمانی و حوا یعنی جمل رواج ماوا چاسبان طاقت نو جملہ قول تو غلط ہوئی کتاب تو غلط ہوئی پیر تو غلط ہوئی اور تو طلب اپنے رائے کو ادائے کھڑے ہمارا ختم کرے سنکان سو چھتیس کے جنل نہ تقریباً نہ لافا رشاش محل سے ہی لحمت اللہ استعمال کرے گا پال کے نماز گزر راہی خرچ ہے پائی کے سن سوان دارے داغے تفصیل نہ بعد بدیمت کے اتفاق کو سب غور کا بل تھی اور جتنا ہوئی مزدوری خدم کو جماعت کے ہتھیار لگتا سے جمعہ کے اوپر اس پناہ اور نم کا اوسا سے بھی نہ ختم کام منظم ثابت ہو زیادہ تاریخ سے ہو تو زیادہ داریں گے بناؤ تو پیاز کے زمین نہ رفا کرو کا اوقال امک کے یو عالم تیراشو عبد اللہ تاریخ داغا مقابلہ کی ملازمگی دا کسان روشت کی آگاہ ختم کر قتل کړ سره یو دنیا تا نے ختم کردار سره کړ نو د پښتنو هغه ټول تاریخ چې کله کے کل کرے گوڑی سڑی سر گئے ہوئی من سے رسو روڑ وشے ماں کل کله لگ بھگ تاریخ کې سواری عمری کی ایک دم الاثار من الحیات المستعار کے کر ذکر کون روزگار سے زمانے کی کے کرو چرا من پیارو اور من سے شک میں رکھ زور لگے گرو یہ من کی رادہ کتابی پیغمبر اور سنت پیغمبر ختم کی دادا اللہ سانو کے برائے پڑے قلم کے زمین شیخ سے را کر مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبید اللہ سن جی دیوبند اطابر <laughs> ابھی جو جہازوں کو اور یہ منت کے سرنا ہوا جو پورا جو کرن جو منت کے لیا جو راجی لائے لال ہوتی جماؤں میں کیا نشمے ادھر نہیں کیا ہاتھ اٹھائے لائے فرق پہ مقابل بھی لیکن اگئی تو نقصان سے کیوں رہتی نقصان نہ مانا کہ آگئی پپل مسئلہ کا مضبوط جتنے بسا خود احتسان کی شادی بھی کر کرے گا کہ کل اگر یہ مسئلے تو گئے ہم رب دیکھے تو بے سکتا نما بندی اصل ہوتی ہے مودیا متضلا مجھے خارجی اصل فتح بسا ہوا مشہور محاذ دان کے وجہ سے کمی گجرے پہاڑ جنگل کی بات کی تپوس ہوئے کیا سزا ہے جب غلط سے بنے ہوئے تو ہمیشہ دماغ معروف اب ادا کی چیزیں کیوں خود ان امر بھی مارے دا مسلسل کے کے جی غفاری کل شو سنگ پاری رفر افرد یہ ہمارے شام کی تفریح کے بات پاتے نہیں اور قرآن کی اندازی کو کیم کے سے کی ذکر بھی بات پھر بھائی منگل بدلے تھے مطلب سارے قرآن کے ذکر کی جاول مرمو دیر بند اول کو آزمایا جدام کی بات بڑھا دی بات آگے نی سلا کے لاس اچھا اور کسی مانی ہم بھائی دا ڈیر سخت رقم اور کسی کو دا تین سڑک جو پورا الگ سے رہی تھی لا رہے کچھ سڑک لو کوئی متعارف مندر اور پس سے بل کے گئے علماء تو پاکستان نے پکی یاد کی لال اور سبندی نے لال جوڑا کر لال جمع مطلب دار ہے کہ لال اللہ احسان نے لال آزادی کی آگا تم آوا موانی کیوں آگا ختم کی جملہ آغا کھول جن سے کتیوں اللہ یہ دلیل اور کریں حجت سے دلیل بھی جو ساتھ ہونے والی جو تین آغاز رکشہ گفتے ہیں بھائی حالی کرنا نہیں تھی اگر ٹول مظفرآباد بغیر مجھے کتاب اگر کیوں اگر ٹول کرا لے پورا سنت کا نہیں کری دیکھو ٹول صحیح نہیں کتاب صحیح ان سفار تھا وہ کچھ مقصد دھیان پاتے ہیں اور پاکستان کی ازادی جماعت کا دو مقصد یو دا ہی ہے مت میں شرک و برتھ لڑتے ہیں اور میرے خلاف جیسی جہاز کرتے ہیں جماعت احساس سے ہی جو سنت کو منصور کی جاغل کو فارم کی رمبے رندے دہت سے زم جب امد کی بطو ہی جو سنت و کاج قوم اور ادا ویت اپات پر جماعت مجھے جماعت کی مات وائیش جن منسوخت کا نہیں رہا مات کی منظوری تھی ماں جماعت شاستری کو سنت کے فارم کے سارن سے دہل سے زبردار سے رکھتے ہیں درمر کا کوئی اچھا آیا آج نہیں پسند دماغ میں جبر جماعت وائی کہ منت کے جانچ سے ڈرو ہوئی لو ڈے امیر وسو چکی یہ مولو سر ملے گا وہ سمجھتا ہے کہ انصاف ہے گودام زیادہ منظور چینی سے زبر رات اور اس کیا ہے کہ صرف کو بتی کو ساتھ جماعت کے ساتھ لطف جماعت کو منظور کی دانش سے جماعت روکو نہیں ہوتے ہیں جب قرآن میں ہیں یہ خیر یہ دو جماعتوں سے مقامل کر رہے یہ قرآن مکمل کر رہے تاہم رسول اللہ وسلم مکمل مقام کرے قرآن والا مطلب تھا جدار دوارا دیکھتے ہیں جماعت وہ تعلیم تعلق کے بہتر قرآن والے ہیں اور جماعت تنظیم کے بہتر اور بیماروں سے نہیں ملتا ہوئے دوڑ لگنا قرآن اور سنت کو استعمال کیے اس جماعت منصور کی رانی سے جمع منصور کے بجائی زبر قرآن درد تھے زمین جماعت سر عمر اور خدا ہدایت تھے کتاب و بچپن کی خراب کر دیا کتاب و قرآن میں تین سو اور یہ ملک کے قرآن کا حال کیا ہوگا کیا دعوت اور جو نصاب نظر داخل حالانکہ زمام ویری مسلم وہ قرآن لاگئی حیثیت نظر ہوتے وہ قرآن لاگئی قربانی نکتے ماتولی نکتے جی نک سے وہ ہم کو توڑا مدن استعار کے مدر سے یو دا کا مدن دے بقرآن سوڑا لیں گے لگی جو جماعت کے ساتھ سے راغی مدن صرف قرآن والوں نے راغی کام قیام انتظام کریں اور باغی لگے بل دا ماتا قسم کہ متاثر جیل آن دکھا سولی کو یہ پکوڑوں تو قرآن قرآن تو لمن کا جوان من پورا لگتا پوران لکھی سمنگ پوران پورا پورا سمجھتے ہیں سروس مطلب بنا آیا سب سال کہ آسم سی وقت اتیا تو خواہ بغیر سوکھ دے کی سفارت کی سی کر دی اس پر کیا کہ اس نے پذیر ہوگی جو خرائے دل سفت علم دے مستقب کے وکاس ہے اور سے اقابقہ کو نہیں کرنی ہوا ان کا فضر دور ہوا جو فضر نہیں ہوا جو خدا خیر آپ کرنے لگے ضرور ہے مستما ہوا آپ پھر بھی یہ بات ماں لہم نہیں ہوئی ہوں وہی ہوں اور نہیں شیخ ابراہیم شیخ عبد الحاق جو وزیر اعظم کے طور پر کے لیے ماد نکلے تو عید مسالہ سے اور منگا جو قرآن ماں ہو لڑ لوں اس کو ماں کہ آئے کیا ہوا ہے اصل میں شیخ پاکستانی اور قرآن بھی سرگرمی ماں کی پیش کر کافی پیش ہو رہا پاس ملا چاہیے تھا وہ قرآن کی کو قرآن کا فرم کی پیش ہوتے وہ کا جو دادا قتمی چلیے شہید کر اللہ کی پت سے مجھے وہ فقی سروس راوڑے مجھے یا جاری مسا جاری ابھی جاری تو جاری اکدیو والوں حالت مان بچاؤ غواړي دنیا کا راتلل دنیا نسل پن ہو رہا ماد مہدی بلو محمود بلو محمود اور سزا سے مانتا ڈپرائی کفت مائی کت سے لائق نے بھجوے ان الحق وقت رات ابادی بانے مطلب یہاں پر جمی تو برداخوا سکتی بڑھ سا سمجھ لیبل پورتی عزت عزت عزت مطلب مطلب یہ پتی اور نہیں دیتے تھے کی نعمت میں جو پھر تھی توجہ نہیں نہیں تو توجہ توجہ اور جو نہیں گئی جو کم سے کم فقیر آواز کرنے کرنے تو قرآن قرآن کا نے جلالین دیکھتی فران تھی جی لال آ گیا وہ کام کی

مسجد پر سن قرآن حکم سو لیکن کو قرآن مطلب کو دیکھ دیں آپ وہ آتے آگے آپ لائے جدید جماعت کی منصور کی جیل تعلیم جا رہے حکم بخابت ہے کہ وہ دیکھی راہ کی یا وہ قرآن رقوم کو خود جن سے اور جس جی تم لوگیں گے مقصد بھی جدید چاہ مختلف مرتبہ تو وہی جو سنگت پر اور ہر مقتدی نے بہتر ہر پر جماعت اگر کوئی جانے جمع تو کثرت جمع تو جو ہوتا ہے اب ان کو یہ کوئی کے رسری سے جاگئی منصوب کی تاریخ سے جاگئی منصوب کے قرآن کو نہیں تھے جمن منصوب کے من کا دا عبادت کروں اور دا من ذریعے ریز نجات کروں سبا اللہ کا دکھوں گی جو ہوتے ہیں وہ کہ تندوری تنظوری کی زیادہ کوشش ہو دنیا میں اور زمین کے پاس جو خلق نے ودا پانی کسی میں بچے ہو ممبئی تعلیم سے لان دن کے پاس اگر اب دے پیس صاحب کی کتاب سنی دلاو تفصیل ہے دلاو کتاب کی دفاع جلد رکھے گی یہ جلد ماں مطالعہ کرو تو یہ مر گئی حافظ بھائی کتنی حجر ماں دے سو جلد مطالعہ کرنا اگر نہ تفوسی تمام سب سب چار سو تھوڑا اول اسمان تھا دفعہ ترین سے تاثیر زبانوں نے شروع کی تعمیر دلان نے شروع کی منگل اجلاس نے مار کر اول نہ یا سور یا چم یا علاقہ سکھر ادا صحیح تھی یہ صحیح معاشرے نے بخود کری تیار کے مان برو زپاس نے کری زپاس ہونا اس تاثیر تھی اگر سمجھی تو صرف وجود کا جنگل کو حیران ہے فقاف دے اتفاق کئی کہ نہ رہو تو بھی گدم حیران دے لا کی جو طرف آتی تھی لے من کا جگہ کے جارے گراوی سے لا آدمی کی جدا سے اجتماع چاہے کہ صرف کو بھی دست کی جو بھائی دیکھا چاہیے اور ملک کے بجائے دا زمین دعوت سے زماں مزدوری باہر والوں کی زماں کا عرض ہے چاہیے ہر علاقہ کی بھائی نمائندے گی تھی نہ کلاس کی جو نمائندہ بھائی آبا کو دو میں ایسے تھے کے مہین تھی جیل نہ بخل کیا گئی قرآن کون ہو رہا نہ کون ہو رہا وہ ہو رہا اور رشید میرا میں بات ہو رہا بولا دائر کے لیے زمین گئی نمائندگی اگر جامد کی دوسری کی غلط کی گئی کانگیر کی بھی کوئی شان کی بھی اگائی کی بھی بسام پتہ بٹ گرام کی بھی پاتنسم تاریخ زمین کے ٹول صبح اجلاس کے طریقے سے زمین دار نمائندگان گان بنو کا رشتہ کریں جمع ماں پاس ریاستوں کی تنظیموں کو چار مل کے اگان ہو جائیں اور دا خبر منہ پابندی ہوگا اغب اب اجلاس کی سرکتی اور لڑائی ہو سکتی اور ان شاء اللہ جو جن باقی اور پچیس جواز جنوب جو دو پاکستان کے اجلاس کی سنائی سے آگے کے وہ منہ بہت قانون متوازہ جمن علماء مرتب کرے گا ان شاء اللہ ہو سکتی جان کے کم مسائل مقبول کی آگل بہادی اور سواری یوم سڑا رہا لماؤ گڑھ جمنگ میں سب ڈالے مغل آئے یوم مسئلہ تھا استحباب اور لیکن استحباب نے مغری خپت کی تھی اتحادی سب کی باغ حاجی سے عمل کی کہ تم نبی علیہ اثرات اسلام فرمائی نماز وفائی کے خان کاری سے واضح رکھوں لو راحت خان پاؤں گی وہ فرق نہ ہے خان کاری کو نہیں لڑی تھی نماز مطالعے بخاری باپ کر رہے باپ اتر یعنی کے لکھ کے آ جن بہتر کے اپنے خدر فتنت لکھتی یو اگر کے فوراً واحد رکھے کہ بدلات کی یو پول واحد اگر بے بےدخت ہر قسم کی جدید راج من کا آروپ پڑے رہے محمد بن وزاج بخاری ہم دور رہے لارو کتاب کتاب اور بجائے ورنہ خطے صفا جو قلمی جو ماں کا کرے ہوا جپا کو زمانہ اور دن جنہیں قریب سرویس سارا شیخ محمد نشیف روزی جی تعلیم جن کے ابانت کرے اور حکومت کے لیے یعنی سب خوشی کتاب ہو اور ہوا دے گا جا کے جہاں شام کتاب ہو کی نکال دے نثال دان کے مصر کی جماعت جو کیوں جانے جماعت مندے انسار ہو سننا شیخ محمد حامد فقی داغے امیر ہو اور دعوت سارے مام اور سلی گرے ہندی دان کے شام کے جو جماعت جو کیوں انسار ہو سننا کر آگے پر ہماری بڑی ہمارا متحدہ کا ہماری دل مسلفتنا ہے جو مت کے جو مسلط فرو سال کا قطر سے پہلے شیخ کا قطر سر ما خبریں ماں کا خبروں کو عرصہ ہوئے کہ سنگ مواہدے کہ سا مل کر شرط کی دادی نہ رہے گی میں نے کہا احمد رضا بریلی تفصیل اور جو نہیں بھی دوری گئی کہ اس سے میں رہا اس کو ماں اور شوقوں کو ترجمہ نہیں کرا شیخ نفس و فرمان جاری کو دس ہزار کی اگر یہ نہیں چاہیے کہ بھائی نہ کرے پاکستان کا کے مطابق ماں ختم کی گری کرو سرکار گراوٹ کرنے کے لیے پاکستان سے من کی گرانڈ جماعت میں گئی یہ دار دے دار کی گاڑی ماں سزا دے رہا چل رہا اس کو ماں سجاوت ریزر جو ہمارا کل فائدہ جیسے دوراؤ تھا تھوڑا سا میڈم آج میں جمع کی سے کون بنا دے اور وقت انسان کا سر قلم ہزار زمان کتاب البتہ الگ حکومت روپئے کی تبدیلی ہوتا ہے کے جمع سے چاہیں کہ پہ دو خبروں جو مروا اور سے جواب آدمی ساری روزی ریسانی چار سو ارب کا بہتر عالم گی داغی کا بھی کرے زمانہ نظر صدر کتاب ہو سکتے کے دور کامل فن اور آج پورا موبائل ملک فن ہاں، کے ساتھ و درخواست سے ان کی دنیا اصل ہے بازار کا صحیح رشتے دار کام بہت ممبئی لینے نجات ملا جی نجات دا کتاب فرد نہیں آ سکی ماں کا آروپ کر کتاب ہیں کتابیں احتسام مسل اور جدا باہر کا محمد بن مرزا دائے و کتاب کی رنگ امام تمام شری ماتا کے اسلام و کلام کی کی سنت قبول سے دیشام گیسنڈ رچنا کر رہے من چلا کے سنت کی مجھے رحمت اللہ علیہ مصیبہ منصوبات مسلح آئیں گے دنیا تباہی کے رقص مبتلا مبتلا کیا مزہ کے مسئلہ کے چار سر طاقت سے سبق چاہیے علماء کی تین بجے کی دنیا کو دو ہزار چار ہزار طاقت ہر حق پر ہاں زمانے پریاپت رہے ادا شہر والے زمانے ہے بار میں جات کر دکانداروں کا نوکریوں کا زمینداریوں کا کچھ کا لیکن دن دفارہ قرآن کی کمزدگی کام عمر کے معلوم کو تناؤ نہیں ملتا زبان سے سمجھ آنے سب